آپ نے کوڑا منگایا گھر سے لے آئے بلال فاطمہ کو جب ہوا معلوم آکاشا کہا رو پڑی جب باپ کی بیماری کا آیا خیال بولی ہائے ایسی حالت میں یہ کیسا ہے ملال آج کل تو ان میں چلنے پھرنے کی قوت نہیں کوڑا کھا لینے کی بابا جان میں طاقت نہیں یہ کہا حسنین نے کمزور ہیں بے حد نبی ایک کے بدلے ہمیں تو مار سو کوڑے ابھی الغرض سمجھا چکا ہر طرح اس کو ہر کوئی بولا آکا شاہ ان سے میں نہ مانوں گا کبھی یا رسول اللہ جدا کیجئے بدن سے پیرہن یا رسول اللہ جدا کیجئے بدن سے پیرہن جب مجھے کوڑا لگا تھا جسم تھا بے پیرہن ہاتھ میں کوڑا اٹھایا جب کے آقا شاہ نے غم کے مارے سب تڑپ اٹھے بہت سے رو پڑے مصطفیٰ نے پیرہن جس دم اتارا جسم سے دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے پھینک کر کوڑا جو اس نے پشت حضرت چوم لی پھینک کر کوڑا جو اس نے پشت حضرت یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت لی یعنی آقا شاہ نے مہر نبوت لی پھر وہ بولا قدم پہ گر کر سنا تھا بارہا پھر وہ بولا قدم پہ گر کر سنا تھا بارہ نبوت جو وہ جنت پائے گا دیکھے گا نبوت جو وہ جنت پائے گا اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجیے مصطفیٰ اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجیے مصطفیٰ اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجیے مصطفیٰ فرمایا اس سے تجھ پہ ہو فضل خدا آج سے اللہ کی رحمت ہے تیرے واسطے دین دنیا کی ہر ایک راحت ہے تیرے واسطے مومنوں یہ واقعہ تھا احمد مختار کا یعنی محبوب خدا سید ابرار کا